ويمكرون والله خير الماكرين وقال صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رباه الإمام خالي في سهيه وقال أيضا العبادة في الهرج كهجرة إلي رباه الإمام مسلم في سعيه ہر قسم کی و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا معبود حقیقی ہے اور پوری دنیا کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اللہ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد درود و سلام نازل و ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مروض فرمائے گئے جن کا نام نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معزز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اسلامی سال کی شروعات ماہ محرم سے ہوتی ہے ماہ محرم کا مہینہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی تابناک واقعہ ہے اسی لیے جب اسلامی تاریخ کی گفتگو چلی کہ کس کو بنیاد بنایا جائے تو تمام صحابہ کرام نے ہجرت کو منتخب کیا کیونکہ ہجرت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وہ اسلام وہ اللہ تعالیٰ کا دین جو مکے کے اندر محصور تھا گلیوں میں اور جس شہر میں یا مکے کے اندر جس کا نام لینا بھی پھانسی اور قتل کے مرادف تھا لیکن جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ رب العالمین نے دس سال کے عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کر دیا اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا ہے سورہ انفال آیت نمبر تیس جس آیت کریمہ کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے ہجرت ہی کے واقعے کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوئی دے اللہ الدین کفرو جن لوگوں نے کفر کیا ہے کفار جب وہ سازش کر رہے تھے آپ کے خلاف لوس بیتون یا تو آپ کو قید میں ڈال دیں جیل میں ڈال دیں بیڑیاں پہنا کر کے ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیں اور یقتلوق یا تو وہ آپ کو قتل کر دیں اور یو یا تمہیں نکال دیں مکہ مکرمہ سے یہ تین طرح کی باتیں آئی تھیں کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے جب داؤ ندوا کے اندر میٹنگ ہوئی کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو اسلام کے تعلق سے ہمیں کوئی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے مکہ کے جو بڑے بڑے سرداران تھے بڑے بڑے چالاک اور ہوشیار لوگ تھے پالیسی ساز لوگ تھے جب لوگ اکٹھا ہوئے تو تین باتیں آئیں یا تو نبی کو جیل میں ڈال دیا جائے یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا تو انہیں شہر بدر کر دیا جائے مکہ چھوڑنا چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے یہ تین رائے پیش کی گئی تھیں ان میں سے ایک رائے یہ تھی کہ جس رائے پر تمام مشرقین کا اتفاق ہوا آپ کو قتل کر دیا جائے لیکن اللہ ابراہین تدبیر کرنے والا ہے اللہ ابراہین اپنے نبی کی حفاظت کرنے والا مومنوں کی حفاظ کرنے والا اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظ فرمائی اور آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ دم کرو کل لدینہ کفرو لئی بیتو کا او یختلو کا او یخرجوک کہ جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے مکر کر رہے تھے یا تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے یا تو قتل کر دیا جائے یا تو شہر بدر کر دیا جائے وہی ہم قرون وہ سازشیں کر رہے تھے اللہ خیر الماخرین اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دی آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر پہنچے اور اس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہوا اسلام کا غلبہ ہوا یہ آپ کی زندگی کا سب سے تابناک واقعہ ہے سب سے اہم ترین واقعہ ہے اسی لیے صحاب کرام نے نہ آپ کی ولادت کو اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا نہ آپ کی نبوت کو نہ آپ کی غزوہ بدر میں فتح کو نہ مکر مکہ مکرمہ کی فتح کو نہ آپ کی وفات کو نہ اس طریقے سے اور دیگر واقعات کو حالانکہ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ بہت اہم ہے بہت بڑا ہے لیکن صاحب کرام کی نظر میں آپ کی زندگی کا جو سب سے اہم اور بڑا واقعہ تھا وہ واقع ہجرت تھا کیونکہ اسی ہجرت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے صحاب کرام کی کوششوں اور ان کی قربانیوں سے پوری دنیا کے اندر پورے جزت العرب کے اندر اللہ رب العالمین اسلام کو غائب کیا یہ محرم کا مہینہ ہمیں اسی ہجرت کی یاد دلاتا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا نہیں معلوم ہوتا معلوم نہیں پڑتا اسی لیے جب جنوری کا مہینہ آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں نیا سال مبارک ہو نیا سال مبارک محرم گزر جاتا لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا بہت کم ایسے ہوں گے مسلمان جنہیں پورے بارہ مہینوں کے نام یاد ہوں بڑے افسوس کی بات ہے بہت بڑا المیہ ہے ہمارا یہ ہمارا اسلامی سال محرم سے دلجا پر بارہ مہینے کتنے مسلمان ہیں اکثریت ایسی ہے نائنٹی فائیو مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں پورے بارہ مہینوں کا نام یاد نہیں ہوگا لیکن انگلش مہینہ پورا یاد کو بچے کو یاد ہے بچے کو چھ سال کا بچہ سات سال کا اسے بھی یاد ہے انگلش مہینہ لیکن اسلامی مہینہ مسلمانوں کو یاد نہیں ہے یہ ہماری غفلت ہے اور دین سے دوری نبی کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے یہ کہ آج ہم اللہ کے سور کی سیرت جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھی جو ہمارے پیشوا اور ہمارے رہبر تھے امام الانبیاء تھے ان کی سیرت ہمیں نہیں معلوم ہماری اسلامی جو تاریخ ہے وہ نہیں معلوم کس سے مہینہ شروع ہوتا کب ختم ہوتا یہ نہیں معلوم ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلامی سال کے موقع پر مبارکباد دینا جائز ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کو جب اسلامی سال شروع ہو تو کہیں نیا سال مبارک ہو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کچھ لوگ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو میسج بھیجیں گے جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک اتنے سارے میسج لوگوں کو بھیجتے ہیں میسج کر دینے سے پیغام بھیج دینے سے کوئی دن مبارک نہیں ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کے لیے اس دن آپ نیک کام کرو گے تب مبارک ہوگا جمعہ مبارک کہہ دینے سے جمعہ مبارک آپ کے لیے نہیں ہو جائے گا اگر جمعہ کے دن آپ جمعہ کا اہتمام نہ کریں نماز کا اہتمام نہ کریں خطبہ نہ سنیں جو سنتیں ہیں ان کو آپ اہتمام نہ کریں اس دن کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہ دن تو سب کو ملتا ہے لہذا نیک اعمال کرنے سے اس دن آپ کے لیے بابرکت ہوتا ہے صرف دن آ جانے سے برکت آپ کو نہیں مل جاتی ہے جب تک کہ آپ نیک اعمال نہیں کریں گے رمضان کا مہینہ تو ملتا ہے ان کو بھی ملتا ہے جو روزہ نہیں رکھتے تو کیا رمضان کا مہینہ ان کے لیے ہے بابرکت رمضان کا مہینہ لیکن انہوں نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا اور رمضان کے اندر جو کرنا چاہیے وہ عمل نہیں کیا اس لیے صرف میسج اور پیغام بھیج دینے سے کوئی دن آپ کے لیے بابرکت نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ اس میں برکت والے اعمال نہ کریں نیک اعمال نہ کریں اس وقت تک مہینہ وہ دن آپ کے لیے بابرکت نہیں ہوتا ہے تو یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ اسلامی سال کی شروعات ہے اور یہ ہمارا المیہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ یہ بارہ مہینے کے نام کیا ہیں ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے یہ ہجرت کا واقعہ بہت اہم ترین واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس ہجرت کے واقعہ ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں اس ہجرت کے اندر سب کی قربانیاں شامل تھیں بچوں کی قربانیاں جوان کی قربانی عورت کی قربانی غلام کی قربانی بوڑھے کی قربانی سب کی قربانیاں اس کے اندر شامل تھیں اس ہجرت کے واقعے کے اندر تو ان کی اسلام سب کی قربانیوں سے پھیلا جہاں نوجوانوں کی کا کردار ہے قربانیاں ہیں وہیں بچوں کی بھی قربانیاں ہیں وہیں عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں وہیں جو عمر رسیدہ لوگ تھے سن رسیدہ عمر دراز ان کی قربانیاں اور خدمات شامل اسلام کے رسول شاید کے اندر یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں تمام چیزوں کی یاد دلاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تیرہ سال تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے جب ظلم بڑھ گیا تو آپ کو اللہ رب العالمین میں مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اور آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے جب مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو جانے کے بعد یہ جو مکہ سے ہجرت تھی یا مدینہ کی طرف یہ ہجرت آپ نے منسوخ کر دیا اور آپ ربا کہ اللہ ہجرت آباد الفتح فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف اب کوئی ہجرت نہیں کی جائے گی اسی لیے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے وہ سب کے سب مکہ مکرمہ کے اندر موجود رہے انہوں نے ہجرت نہیں کیا یا اس کے بعد جو اسلام لائے وہ ہجرت انہوں نے نہیں کیا کیوں اس لیے کہ مکہ مکرمہ اب داؤل اسلام بن گیا پہلے داؤل کفر تھا وہاں کفر اور مشرقین اور کفار کی دستی تھی لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کا مرکز بن گیا یا اس طریقے سے دارالاسلام بن گیا اس لیے آپ نے ہجرت کو مکہ مکرمہ سے منسوخ کر دیا لیکن آج بھی ایک حجت باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی ایسے ملک میں ہو یا کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں پر اس کے لیے اسلامی شاعر پر عمل کرنے پر پابندیاں ہوں تو کسی ایسے ملک میں یا ایسے علاقے میں جہاں اسلامی شاعر پر پابندی عمل کرنے پر کوئی پابندی نہ ہو آزادی ہو انسان اپنے دین اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے یہ اس کا مقصد اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو اگر یہ مقصد ہے یہ سب سے عظیم ترین عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے ہجرت سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے گزشتہ گناہوں کو ہجرت ختم کر دیتی ہے لیکن انسان کی نیت اگر درست ہے ہجرت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا دین اس کا ایمان اور اس کی اور اس کا اسلام محفوظ رہے اسلامی شاعر پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکے اگر یہ اس کا مقصد ہے تو سب سے بہترین عمل میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس کے عام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اگر اس کا مقصد دنیا ہے یا تجارت ہے یا کسی سے شادی کرنا اور بیاہ کرنا ہے تو انسان کا جو مقصد ہوگا اسی مقصد کے لیے مانا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا امع البینیات اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر یہ مقصد ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی حضرت مانی جائے گی اور جو ہجرت اس لیے کرتا ہے دنیا کے لیے او اول امراط ان ہوا او ان کے ہوا یا کسی عورت سے نکاح اور شادی کرنے کے لیے شادی ہے ہجرت کرتا ہے فہجرت ہو علامہ علیہ تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی وہی اس کا مقصد مانا جائے گا جیسے بخاری کی روایت ہے جیسے معلوم ہوا کہ ہجرت کے اندر بھی اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے اگر انسان کا مقصد دین کی بقا اور اسلامی اعمال اور احکام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا نہیں ہے تو اسی ہجرت کرنے سے بھی انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ایک ہجرت دو طرح کی ہجرتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں ایک ہجرت مکانی ایک ظاہری ہجرت کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا اور ایک سب سے عظیم ترین ہجرت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور وہ ہجرت ہے ہجرت معنوی معنوی ہجرت سب سے عظیم ترین ہجرت ہے یہ کیونکہ معنوی ہجرت ہی پر جو ظاہری ہجرت ہے اس کا دار و مدار ہے اگر معنوی ہجرت آپ کے پاس نہیں ہے اور کوئی انسان ظاہر میں ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے لیکن مانوی ہجرت اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو ایسی ہجرت کرنے سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مانوی ہجرت کیا ہے ہمارے بھی کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خطب مسلمہ کی بات پڑھی ہے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلم مسلمان سچا ہوا ہے پکا اور حقیقی مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے وہ پکا اور سچا مسلمان ہے اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے قیمت سے چغل خوری سے اور زبان درازی سے اور گالی گلوچ سے زبان کی جو بھی غلطیاں ہیں گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے ان تمام چیزوں سے جو بچے اور اس کے ہاتھ سے جو لوگ محفوظ رہیں ہاتھ سے انسان چوری کرتا ہے غلط اشارہ کرتا ہے کسی کو مارتا ہے کسی کو قتل کرتا ہے ان تمام چیزوں سے اگر مسلمان کسی مسلمان سے محفوظ رہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پکا اور سچا مسلمان ہوا ہے اس کے بعد بھی نے کیا فرمایا ول مہاجر حجر حجرمان اللہ عنہ اور مہاجر ہوا ہے کہ اللہ نے جس سے منع کر دیا ہے اس سے وہ دوری اختیار کرتا اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ اصل مہاجر ہے اللہ نے جو منع کر دیا ہے اللہ نے جو جس کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے یہ اصل مہاجر یہ معنوی ہجرت ہے یہ یہ ہجرت قیامت کی آخری صبح تک باقی رہنے والی ہے یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی ہمیشہ سے مت مسلمان ہر مسلمان اس بات کا ضرورت مند ہے کہ وہ مانوی ہجرت کرے ظاہری ہجرت اگر نہیں ہے مانوی ہجرت ہے اس کے لیے مفید ہے لیکن اگر مانوی ہجرت اس کے پاس نہیں ہے اور وہ ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے لیکن وہاں جانے کے بعد بھی گناہوں کا امبار ہے اس کے پاس گناہ کرتے رہتا گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے سے آپ کا گناہ نہیں دھل جائے گا آپ جنت کے حقدار نہیں ہو جائیں گے ایک انسان داؤل کفر میں رہتے ہوئے بھی کفر اور شرک کے اڈوں میں اور ان کے مرکز میں رہتے ہوئے بھی اگر انسان اسلام کے شاید پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہے تو انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے لیکن ایک انسان اسلامی مرکز کے اندر ہو حتیٰ کہ مکے کے اندر ہو مدینے کے اندر ہو لیکن وہ کفر و شرک کا ارتقاب کرتا ہے مکے کے اندر وفات ہو جائے مدینے کے اندر وفات ہو جائے مکے کے لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیں مدینے کے لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیں بقی کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے لیکن وہ کفر و شرک کرتا ہے ایسا انسان جنت کا حقدار نہیں ہوگا اس لیے ہجرت مکانی سے کہیں زیادہ اہم ہے ہجرت معنوی ہجت مانوی ایک انسان گناہوں کو چھوڑ دے والمہاجر من حجر مان اللہ عنہ حقیقی اور پکا اور سچا ہجرت کرنے والا مہاجر وہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا یہ اصل مہاجر ہے ہم سب کو مہاجر ہونا چاہیے یہ ایسی ہجرت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے یہ کبھی ہجرت ختم نہیں ہوگی انسان گناہوں کو چھوڑ دے آج اسی کی ضرورت ہے اور آپ کو آج پوری امت مسلمہ کفر اور شرک کی دلدلوں کے اندر گرفتار ہے بدعت اور خرافات اور معاشیت اور بدخلقی اور اس طریقے سے گناہوں کے اندر پوری امت مسلمہ ڈوبی ہوئی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان تمام گناہوں سے توبہ کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ان چیزوں کو چھوڑ دے سب سے اہم چیز بڑی چیز جس اللہ رب العامی نے منع کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر جس سے منع کیا گیا ہو یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ یہ سب سے بڑی معاشیت ہے یہ یہ سب سے بڑا منکر سب سے بڑا گناہ ہے یہ اس سے بڑا گناہ اللہ اس کے رسول اور دین اسلام کے اندر جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے کسی کی نظر میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا اس لیے سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے انسان کفر سے توبہ کرے انسان گناہوں سے توبہ کرے سب سے بڑا گناہ یہی ہے شرک کرنا سب سے بڑی ہجرت یہی کہ انسان شرک کو چھوڑ دے کفر کو چھوڑ دے نفاق کو چھوڑ دے سب سے بڑی ہجرت یہی کہ انسان ان گناہوں کو جن گناہوں سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحد بن جاتا ان گناہوں کو چھوڑ دے یہ سب سے بڑی ہجرت ہے میرے بھائیوں اور یہ ہمارے لیے مطلوب ہے اس لیے مالوی نے فرمایا و فی الحر جی کا ہجرت علیہ جو فندنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس نے گویا کہ میری طرف ہجرت کی صحیح مسلم کی روایت ہے اگر آپ نے ہجرت معنوی کی ہے آپ نے کفر و شرکوں کو گناہوں کو چھوڑ دیا ہے تو گویا کہ آپ نے ہرت مکانی بھی کر لی ہے آپ نے ظاہری ہجرت بھی کر لی ہے کیونکہ ظاہری ہجرت کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس ہمارے پاس مانوی ہجرت ہوگی ہم مدینے کے اندر رہنے لگے لیکن کفر کریں شرک کریں کیا فائدہ ہے ایک انسان داؤ کفر سے نکل کر کے مدینے کے اندر آتا ہے اور وہاں کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ اس آدمی کو حاصل ہونے والا نہیں ہے جگہ اور مقام کا اس لیے سب سے اہم ترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے فطروں میں ہماری اللہ کی عبادت کی فطروں میں عبادت کرنا کیسے ہے جیسے کہ گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کی میری طرف ہجرت کی اور سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے سب سے عظیم ترین عبادت یہی ہے شرک چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے لہذا جب تک انسان ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گا انسان کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی ہے تو سب سے بڑی عجت یہ ایک انسان گناہوں کو چھوڑ دے شرک کو کفر کو بدعت اور خرافات کو آپ دیکھیے کتنی بدعت اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہے کوئی انسان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے انسان سے سنت سمجھ کر کے کرتا ہے اسی لیے ایک انسان جو گنہگار ہے اسے گناہ چھوڑنے کی تو امید ہے لیکن ایک انسان جو بداتی ہوتا ہے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اسے بدعت چھوڑنے کی امید نہیں ہوتی زیادہ کیوں اس لیے کہ وہ بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا ایک انسان نماز نہیں پڑھتا جانتا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے ایک دن اسے توبہ کی توفیق ہوگی ان شاء اللہ لیکن ایک انسان جو بدعت کرتا ہے کفر اور شرک کر بدعت کرتا ہے وہ انسان اسے ثواب سمجھ کے کرتا ہے حتیٰ کہ انسان شرک کرتا ہمارے ملکوں کے اندر اسے بھی ثواب سمجھ کے کرتا ہے اسے بھی عجر سمجھ کے سمجھ کرتا ہے توحید سمجھ کے کرتا ہے اسے عقیدت کی بنیاد پر کرتا ہے اگر اسے گناہ سمجھ لے وہ تو کیوں کرے گا وہ اگر اسے شرک سمجھ لے تو کیوں کرے گا وہ اس شرک کو عبادت سمجھتا ہے اس شرک کو نیکی اور عجر سمجھتا ہے اسی لیے جا کر کے قبروں اور مزاروں پر جا کر کے شرک کرتا ہے یا اس طریقے سے اور شرک یا اعمال کرتا ہے اسے عجر اور ثواب سمجھتا ہے اس لیے انسان کبھی اس کو چھوڑنے کی بہت کم توفیق ملتی اللہ ماشاء اللہ ہے ایسے لوگ جن کو اللہ ابامن توفیق دیتا لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے شرک اور خرافات کو چھوڑا سنت اور توحید کو گلے لگایا ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان اسے ثواب سمجھ کے کرتا لہٰذا اس کو چھوڑنے کی اس کے پاس اس سے امید کم ہوتی ہے اس لیے ابلیس بدا سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انسان اسے توبہ نہیں کرے گا لیکن ایک گنہگار انسان کبھی بھی گناہ سے توبہ کر سکتا ہے اللہ خوف دل کے اندر پیدا ہو گیا زیادہ اللہ کی خشیت آ گئی اور اس طریقے سے اچھے لوگوں کا ماحول اسے مل گیا چھوڑ سکتا ہے لیکن ایک انسان جو شرک اور کفر کرتا ہے بدعت و خرافات کرتا ہے وہ انسان اسے اجر اور ثواب اور سنت اور دین سمجھ کے کرتا ہے لہذا اس کو چھوڑنے کی اس سے بہت کم امید ہوتی ہے تمہارے بھی سب سے بڑا سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جس کو اللہ نے منع کیا اور جسے اللہ نے منع کیا اسے ہمارے نبی نے بھی منع کر دیا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی مرسل تھے نبی برحق تھے صادق مصدوق تھے ہمارے اللہ نے جس کو حرام کر دیا گویا کہ ہمارے نبی نے بھی حرام کر دیا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا گویا کہ ہمارے نبی نے بھی حرام کر دیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے عما اللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر کے دنیا کے اندر آپ نے مبارک کو کہتے زبان سے وہی کہتے جو وہی ہوتی ہے لہذا اللہ نے جس کو حرام قرار دیا منع قرار دیا گویا کہ ہمارے نبی نے منع کر دیا اس لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ نبی کی بھی نوافاری کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا گویا کہ نبی سے محبت کرتا جو اللہ تعالیٰ کی تعداد کرتا گویا کہ نبی کی بھی داد کرتا ہے میں ہوتی رسول فمۃ اللہ جس نے رسول کی تعداد کی اس نے اللہ رب کی تعداد کی اس لیے جن جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے تبھی ہمارے لیے نجات ہوگی تبھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی اسی ہجرت کے اندر کامیابی ہے جو ہجرت مانوی ہے جو سب سے عظیم ترین ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑ دینا تمام نافرمانیوں کو چھوڑ دینا ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دینا یہی سب سے بڑی ہجرت ہے میرے بھائیوں اسی کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے انسان حقوق العباد بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے بندوں کے حقوق کھاتا ہے اس کو انسان یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کے انسان نافرمانی کرتا ہے معروف چیزوں کے اندر ماں باپ کے انسان خدمت نہیں کرتا یا ماں باپ کے انسان جو ہے ان کی بےزتی کرتا ہے یا ان کے حق ادا نہیں کرتا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا انسان کے لیے ضروری ہے جس سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا میرے بھائیوں لہذا ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے آج کے دور میں اور ہمیشہ وہ یہ کہ انسان ہجرت کرے گناہوں کو چھوڑ دے یہ مانوی ہجرت ہے اور سب سے عظیم ترین ہجرت ہے اسی پر ہماری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ہجرت کرنے کی توفیق خراج چڑھائے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا آپ کو توبہ کرنا گناہ کو چھوڑ دینا گھر بار چھوڑنا ہے نہ وطن چھوڑنا ہے نہ مال و دولت چھوڑنا کچھ نہیں چھوڑنا آپ کو آپ کو گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ ہی ہجرت کر سکتے ہیں آپ کو توبہ کرنا گناہوں کو چھوڑ دینا بس بس گناہوں کو چھوڑ دینا اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا آپ کو مال و دولت بیوی بال بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے جس طریقے سے آبک رام نے اس دور کے ہمارے بھی کے اوپر ہی مال والے لوگوں نے چھوڑا اس کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور ان سے توبہ کر لیں اگر ہم نے توبہ کر لیا گناہوں کو چھوڑ دیا ہم پکے اور سچے مہاجر بن جائیں گے اور ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مانگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب عالمین ہمیں ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق نہ ہر نیکی کرنے کی توفیق دے ہر عبادت کرنے کی توفیق دے توحید پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے شرک بدعت اور خرافات سے ان تمام چیزوں سے اللہ اب ہمیں دور رہنے کی توفیق دے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ قوانتی و ویا ویاکم بلایا تو حکیم نتعلیٰ جواد الکریم بلکمرف الرحیم